تھوڑا تھوڑا تھوڑا پھر بڑا انسان کے اوپر چار منزلیں آتی ہیں ایک منزل تو ماں کے پیٹ کی دوسری منزل دنیا کے پیٹ کی تیسری منزل خبر کے پیٹ کی چوتھی منزل آخر اور وہ آخری منزل ہے اور دھیمے دھیمے اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں ماں کا پیٹ بہت چھوٹا اس کے مقابلے میں دنیا کا پیٹ بہت بڑا اور دنیا کے پیٹ کے مقابلے میں عالم برزخ جو ہے یہ بہت ہی بڑا صرف خبر کی جو زمینیں اتنی ہی نہیں ہوتی بلکہ عالم برزخ جو ہے بہت ہی بڑا ہوتا ہے اس لیے کہ بعد میں قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے اور اس کی روح جو ہے وہ نکلتی ہے تو روح کا وزن سے جو تعلق ہے وہ باقی رہتا ہے دنیا لائن کا نہیں بلکہ لائن کا دنیا کے اندر روح کا وزن سے جو تعلق ہے وہ روح انسان کے بدن کے اندر ہوتی ہے یعنی اور روح کے ذمے بدن کے دو خدمتیں روح کے ذمے بدن کی دو بنے کیونکہ اللہ جو چیز بناتے ہیں تو اس کے ذمہ کوئی کام ڈالتے ہیں جیسے آنکھ ہے اس کے ذمہ دیکھنا کان ہے اس کے ذمہ سننا سورج ہے تو اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ روشنی پہنچاوے گرمی پہنچاوے اعتدال کے ساتھ اڈا دن نہیں اسی طرح زمین ہے اس کی ڈیوٹی پھل فروٹ ترکاری اناج وغیرہ اس میں سے اگے اسی طرح پانی ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ آدمی ابھی پیاس پوچھے اس کے اندر کشتیاں چلے تو جتنی بھی چیزیں اللہ پاک بناتے ہیں ان کے ذمہ کام ڈالتے ہیں ان کی ڈیوٹی بناتے ان کی ڈیوٹی بناتے لیکن بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام اس چیز کے حوالے کیا بعد مرتبہ وہ کام بدل دیتے ہیں اللہ پاک بعد مرتبہ ایسا ہیں یا تو اللہ غیبی مدد کرنے کے لیے بدلتے ہیں جب انہیں غیبی مدد کرنی ہو تو اس کی ڈیوٹی بدل دیتے ہیں غیبی مدد میرے محرم کی دستاری ہے صحیح نبیوں پر ان کے ماننے والوں پر اللہ پاک نے کئی بھی مدد کی ندیوں پر اور ان کی بات کے ماننے والوں پر اللہ پاک نے جب نئی بھی مدد کی تو ڈیوٹی بدل دی اس کا کام جو تھا وہ بدل دیا سمندر جو ہے وہ ڈبو نہیں سکا بڑی اسرائیل کو حضرت حیرت السلام کو آگ جو ہے وہ جلا نہیں سکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حالانکہ آج ڈیوٹی چلانا ہی ہے لیکن میں ڈیوٹی بدل دی اللہ نے اپنے کی مدد اسی وجہ سے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی بدلتے ہیں ریڈی پکڑ کی وجہ سے بات چیزوں میں ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ مدد دے ہیں ریڈی پکڑ کی وجہ سے کسی کی بھی پکڑ کرنی ہوتی ہے تو اللہ ڈیوٹی بدل دیتے ہیں جیسے ہاتھیوں کا لشکر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا اور اوپر چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان کی چونچ اور ان کے پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر اور یہ چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر کے اوپر سے ڈالے تو عام طور پر ان کنکڑوں اور پتھروں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ عام طور سے کوئی کنکڑ یا چھوٹا کنکڑ چھوٹا پتھر ڈالا جائے جس کو لگے گا تھوڑا مل جائے گا یہ اس کی ڈیوٹی ہے لیکن وہاں پر اللہ پاک نے غیبی پکڑ کرنے کے لیے ڈیوٹی بدل دی اور وہ کنکڑ اور پتھر ایسے ہوئے کہ جنہوں نے چھید کر دیا اور ان کی موت کا سبب بنی بعد میں زمانہ ایسا نہیں کرتی کبھی جو غیبی مدد کی وجہ سے ظاہری اسباب کی ڈیوٹی بدل دیتے ہیں اور کبھی غیبی پکڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کی ڈیوٹی بدل دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت سمجھانے کے لیے ڈیوٹی بدل دیتے ہیں اس میں کسی کی غیبی مدد کسی کی غیبی پکڑ اس وقت نہیں ہوتی یعنی اللہ پاک اپنی قدرت کو سمجھاتے ہی دیکھو میں ایسا قدرت والا ہوں اس یہ بھی بات مرتبہ اللہ پر ڈیوٹی بدل دیتے تو میرے محترم دوستوں یہ جو اشمیر محرم ہے اس کے اندر ایسی حیرت میں ڈالنے والی چیزیں ہوئی یہی دسویں محرم کا دن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں گئے یہی دسویں محرم کا دن تھا اور اسی طرح حضرت علیہ السلام سلام اور بڑی اسرائیل سمندر سے پار ہوئے اسی دن اور یونس علیہ سلام مچھلی کے پیٹ سے جو نکلے تھے صحیح سادی مچھلی نے جو اگل دیا تھا وہ یہی دس محرم کا دن تھا لبنان کے اندر ایک جگہ ہے انکیا بیروت کے آگے اس انکیا کے اندر مچھلی نے آپ کو دیا تھا اور حضرت علیہ السلام بہت کمزور پڑ گئے تھے حالانکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور معاملہ حضرت علیہ السلام کا یہ ہوا جب آپ کشتی کے اوپر سوار ہوئے تو کشتی کا جو چلانے والا تھا چہرہ آپ کا بڑا نورانی چہرہ آپ کا ایسا نورانی تھا کہ لوگ دیکھ کر دل کے اندر کشتی پیدا ہوتی تھی چہرہ تھا مبارک ان ایک بات حضرت علیہ سے ایسی ہو گئی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے ترقی کے لیے اور جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے برباد کرنے کے لیے آزمائش تو لوگ یاد ندیوں کی ندیوں کی بات ماننے والوں کی اور ندیوں کی بات نہ ماننے والوں کی ان کی بھی آزمائش آتی ہے ایسی زبردست آزمائش آتی ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ایسی آئی تو مقابلہ نہیں کر سکا قانون بھی مقابلہ نہیں کر سکا سامان بھی مقابلہ نہیں کر سکا کھانا بھی لوگ بڑے بڑے تھے اپنے اپنے زمانے کے لیکن اللہ پاک کی طرف سے جو آزمائش مقابلہ نہیں کر سکے اللہ جل جلال و منوال جو ہے وہ آزمائش میں ڈالتے ہیں کچھ موقع پر کیا کرنا وہ بھی بتاتے ہیں اگر مان گیا آدمی تو اس کا میرا پار ہو جائے گا آزمائش کے ساتھ آزمائش ہوگی اس پر لیکن میرا اس کا پار ہوگا اور اگر وہ نہ مانے تو بھی میرا اس کا ایک دم غلط نہیں ہوگا بلکہ مختلف لائن سے اسے آزمائش میں ڈالیں گے اور اس کی ہدایت کا سامان کریں گے اور اس کی ہدایت کا انتظام کریں گے اگر وہ مان لے تو میرا پار ہے اور اگر وہ نہ مانے تو بھی اس کا میرا غلط نہیں کریں گے بلکہ اس کی ہدایت کا سامان کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے بس بالکل ہی ہر گرمی میں آدمی آ جائے تو پھر اخیر میں جا کے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں ایسا کہ پھر کوئی بچا نہیں سکتا اللہ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ بیڑا پار کرنے کے لیے بہت اس میں بھی تھوڑی آزمائش کے بعد پھر بیڑا پار کرتے تو حضرت علیہ السلام سے کوئی بات ایسی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے یہاں تک کہ وہ جو کشتی چلانے والا تھا جب یونی علیہ السلام اس کشتی کے اوپر سوار ہوئے تو کشتی چلانے والے نے یوں کہا کہ ہماری اس کشتی کے اندر ایک آدمی کا وزن زیادہ ہے تو اسی وجہ سے اس کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہے تو کشتی کو ڈوبنے سے بچانا ہو تو کم سے کم ایک آدمی جو ہے وہ پانی میں ڈال دیا ہے اب کون تیار ہوگا پانی میں جانے کے لیے چلا جائے تو باقی سب کی جان بچ جائے ایک اپنے آپ کو قربان کر دے تو باقی سب کی جان بچ جائے یہ قربانی اگر آدمی کی سنجیدگی کے ساتھ ہو تو سب کی زندگیاں بن سکتی ہیں آدمی اگر قربانی کرے اپنی اپنے آرام کو قربان کرے اپنے کھانے کو قربان کرے اپنے کپڑوں کو قربان کرے اپنے مکان کو قربان کرے تو یہ قربانی جو ہے دوسروں کے لیے راحت کا سبب بن جاتی ہے ان کو آرام کا سبب بن جاتی جیسے حضرت عمر ہماری عبد الرزیز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ساری حکومت آئی حضرت عمر تمہاری عبد الرزیز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ساری حکومت آئی عبد الملک ابن مروان اور عبد العزیز ابن مروان یہ دو بھائی تھے عبد الملک ابن مروان کے تو بہت سے بیٹے تھے اور عبد العزیز ابن مرمان کے حضرت عمر ابن عبد العزیز کے اور عبد الملک ابن مرمان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ اور فاطمہ شادی حضرت عمر ابن عبد العزیز سے ہوئی تھی فاطمہ کی شادی اور بہت کچھ شادی میں دیا گیا تھا اب حضرت علی نبی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور پورا ہوا تو سارا معاملہ جو تھا وہ حضرت حسن کے ہاتھ میں آیا جو آپ کے بڑے بیٹے تھے حضرت حسن لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماں لوگوں نے نہیں مانی تو حضرت حسن جو تھے میں اندر ہو گیا یہ میرے ساتھی بات مانتے نہیں ہیں تو زبردست نقصان ہوگا اور قتل غارت ہوگا اور لوگ تباہ اور برباد ہوں گے تو حضرت حسن اللہ تعالیٰ انہوں نے چند مہینے میں انداز لگا کر اور یہ سارا معاملہ حضرت معاملہ کے حوالے کر دیا حضرت معاویہ بہت بوجھ کے آدمی تھے حضرت حسن نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں معاملہ ہے میرے ہاتھ میں سے تو حکومت گئی گئی تو گئی لیکن لوگوں کی جانیں بچ جائیں لوگ دینداری پر آ جائیں لوگ دینداری میں ترقی کریں اللہ کے احکامات پورے ہونے لگے ان باتوں کو سامنے رکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا اور سالہ سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلایا تاریخ کی کتابوں میں ان کے میں کتنا فائدہ ہوا کہاں کہاں تک دین پہنچا کہاں کہاں تک فتح ہوئی یورپ تک فتح ہوئی ہر جگہ فتح ہوتے چلے جاتے فتح کرتے چلے جاتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت اچھی طرح معاملے کو سنبھالا اب اس کے بعد یہ سارا کا سارا معاملہ جو تھا یہ حکومتوں کے ہاتھ میں گیا اور حکومتوں کے ہاتھ میں حضرت یہ ایک تو عبد الملک کتنے مروان اور ایک عبد العزیز ابن مروان یہ دو بھائی تھے اور عبد الملک ابن مروان کے بیٹے کئی تھے اور عبد العزیز ابن مروان کے بیٹے صرف حضرت عمر کے عبد العزیز تھے اور اس نے جب شاہ نظام کو حوالے کیا تو عبد الملی کے میں مروان کے ایک بیٹے کے حوالے ہوا لیکن وہ زندہ نہیں تھا عبد الملی کے میں مروان کہہ گیا کئی بیٹے تھے آج سے بھی کچھ آگے پیچھے لیکن ان میں دینداری نہیں تھی دنیا کی محبت تھی تو اس بیٹے نے جب حکومت ہاتھ میں آئی تو بڑے ظلم کیے اور جو ہاشمی خاندان تھا حضرت علی والا کیونکہ حضرت علی حضرت حسین اور حسن حسن سے سبزم ان کے ہاتھ میں آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہاشمی خاندان تھا ان ہاشمی خاندان تک ان لوگوں نے ظلم کرنے شروع کر دیا خوب ظلم کیا اور وہ لوگ برداشت کرتے رہے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ان کے گھروں کے اوپر قبضہ کیا ان کو در سے بے در کر دیا سب کو پریشان کیا اس آدمی نے جو اپنے جل مڑی کے کا بیٹا تھا پھر اس کا انتقال کا وقت قریب آیا اس کا انتقال ہوا تو اب اس کے بھائی کے ہاتھ میں حکومت آئی اس کا نام سلیمان اجت ملک تھا سلیمان کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو پھر اس نے بھی یہی کام کیا جو اس کے بڑے بھائی نے کیا اس نے سلیمان نے بھی بڑے مزاح کیے لیکن اس کا جب انتقال کا قریب ہوا تو اسے اپنے آخرت کا فکر ہوا مطلب آدمی کو مرنے کے وقت میں اپنے آخرت کا فکر ہوتا ہے میرا آخرت میں کیا ہوگا کیونکہ آخرت کے تو قائم تھی ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا قبر کے اندر زندہ ہونا اصل کے میدان میں زندہ ہونا پھر وہاں پر حساب کتاب ہونا اس کے بعد یا جنت میں یا جہنم میں انسانی باتوں نے وہ لیکن چونکہ آخرت نظروں کے سامنے نہیں ہوتی تو باوجود قائل ہونے کا کوئی فکر نہیں ہوتا کچھ نمسبر نہیں آخرت کے قائل ہونے کے باوجود چھوٹ وہ آخرت نظروں کے سامنے نہیں تو اس بنا پر اس کا کوئی فکر نہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ آخرت کا بار بار تذکرہ ہو بار بار کوئی بولے اور کوئی سنے پھر یہ بولے اور وہ سنے اس طریقے سے بار بار جب اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا تو دل کے اندر بات آئی تو آدمی وہ فکر ہوگا یہ جب بار بار تذکرہ کرتے ہیں یہ باتیں ہی باتیں نہیں بلکہ ہوگا جب ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا یہ چیز آدمی دل میں آ جاتی ہے کیونکہ مرضی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور دنیا کے اندر یہ کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی مدد دینداری پر ہے اور دینداری جو ہے اس کے اندر سات نائن کا جو ایمان چار نائن کے اعمال اور دعوت کی فضا یہ تین باتیں خلاصہ ہے پورے دین کا جس کو پوری دنیا میں صدیوں اور نسلوں تک زندہ کرنے کی نیت کر دی ہے چونکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نبی آنے والا ہے سات لائن کا ایمان آمن تو بلّا ہے وہ ملائکت ہی وہ کتب ہی وہ رسول ہی بنیا میں آخر ہے بل قدر صحیح نہیں بشری ہی بل اللہ تعالیٰ بلبا سے بادل موت یہ سات لائن ہے ایمان لارا میں اللہ پر فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر رسولوں پر قیامت کے دن پر تقدیر پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یہ سات لائن کا ایمان ہے پر اس کے ساتھ چار لائن کیا عمل ہیں وہ چار لائن کیا ہے ایک لائن تو ہے عبادات نماز روزہ زکات اور حج اور دوسری لائن ہے معاشرت کی یعنی رہن سہن یعنی گھریلو زندگی نبوی طریقے پر آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گھریلو زندگی آ جائے اور تیسری لائن ہے معاملات لین دین اور کاروباری زندگی جو ہے یہ بھی نبوی طریقے پر آ جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کو ختم نہیں کیا اور کاروباری جو زندگی ہے اس کو بھی ختم نہیں کیا بلکہ آپ تو بڑے بے چین ہوتے تھے کہ کوئی گھرانہ یا کوئی خاندان میرے کو ٹھہرا دے تو میں اس کے اندر ساری گھریلو زندگی اور کاروباری زندگی کی جو شریعت ہے یہ میں ان لوگوں کو بتاؤں پر وہ لوگ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے نمونہ بنے بہت اونچا ان کا مقام ہو جائے لیکن مکہ مکہ میں رہنے والے سارے نا ہی نکلے اور جو لوگ حج کو آتے تھے وہ سینکڑوں میں پوجنے والے لوگ آتے تھے وہ بھی ناقدر نکلے یا بات یہ فرماس من یم چھوڑونی وہ من جہاں بمن ہونی بتاؤ کون میری مدد کرے گا کون میرا ساتھ دے گا کون میرے کو ٹھکانا دے گا تاکہ میں اسے نمونہ بنا کے لوگوں کے لیے رہبری ہو جائے گی لیکن وہ نمونہ تو کیا بناتے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈش کرنے کے لیے نکلتے تھے آپ کے چہرے پر تھوکتے تھے اور آپ کے اوپر دھول ڈالتے تھے اور آپ جب سردی میں جاتے تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اجڑی ڈالتے تھے اور آپ جب مکان ابراہیم پر نماز پڑھتے تھے تو آپ کے گلے میں انڈا ڈال کر کھینچتے تھے تاکہ دم بدن گئی نہیں آپ بھر جاتے یہ ساری حرکتیں انہوں نے شروع کر دی جون سے راستے سے آپ جاتے تھے راستے میں لوگوں نے کانٹے دو دونوں بیٹیوں کو تنا دلوائی ہر طرح کی تکلیف پہنچائی آپ کو فکر یہ تھا کہ کوئی گھرانہ مجھے پورن کرے کوئی علاقہ مجھے پورن کرے تاکہ میں وہاں آخری نبی ہوں تو ساری بات بتا دوں یہ خوش نصیب ہی مدینے والوں کے لیے تھی مدینے والوں نے آپ کو بلایا اور مدینے والوں نے آپ کا بڑا ساتھ دیا جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مسجد بنائی اور مسجد کے اطراف کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے اور مسجد کے اندر جو امال پوری دنیا کے اندر زندہ کرنے تھے وہ امال چالو کر دیے مسجد کے اندر تعلیم کا حلقہ اللہ کا ذکر ایمان کی منیشی قرآن پاک کی تلاوت گرم گرم آنسو کا بہانا ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں کا بھرنا گر گرانا تل ملانا گر ملانا ٹس مسانا لوہائی مانگنا نمازوں کا پڑھنا باہر سے آنے والی کوئی جماعت ہو تو اس کا خیر خبر دینا انہیں محلوں کے اندر بھیجنا محلوں سے کام کر کے آنے تو پھر دیکھنا کہ کتنا کام سیکھے پھر دوسرے بہنوں میں بھیجنا وہاں سے کام کر کے پھر دیکھنا کتنا سیکھے ہاں یہ تو بہت سیکھ چکے پورا پھر اس کے اوپر ایک امیر بنایا جاتا تھا ان سے کہا جاتا تھا کہ جاؤ تم اپنے علاقے میں اور وہاں پر جا کر ایک سیدھی ساری مسجد بناؤ مسجد نبی جیسی مسجد بنا دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں بن جاتی ہے ایسی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے والی مسجدیں ہم لوگوں نے بھی اربوں کے ساتھ مل کر بہت بنائی کبھی کے اندر ابھی تک وہ مسجدیں ہیں مسجد میں تو بھی رکھتی تھی اسی ساری مسجد ہوتی تھی تو جا کے تم مسجد بناؤ اور اس کے اندر یہ سارے آمار کرو جو تم نے اپنی نظروں سے دیکھے اور بازار تو تمہارا ہے ہی اور گھر تمہارے ہیں تو بازار کے اندر نقل اتارو مدینہ منابر کے بازاروں کی اور گھر کے اندر نقل اتارو مدینہ منا کے گھروں کی یہ مدینہ منورہ والی بات وہاں منتقل ہو گئی اب یہاں جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی وہ وہاں پر بھی آئے گی تو اس طرح اللہ کے فضل و سے ہر جگہ مسجدیں بننی شروع ہو گئی اور ان ہی اللہ کی غیبی مدد آنے والی بات بھی شروع ہو گئی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جماعتیں بنا بنا کر بھیجتے تھے آپ کو بہت فکر تھا کہ دنیا بھر کے لوگ مدینہ منورہ تو آ نہیں سکیں گے کبھی پوری دنیا میں یہ دین کیسے پہنچے اور یہ دعوت کیسے پہنچے تو اس کے لیے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جماعتیں بنا بنا کر بھیجتے جماعتیں بنا بنا کر بھیجتے اور ان جماعتوں کو تین باتیں بتاتے تھے سونے والوں کو ذرا جگا دو بہت بڑا مجمع روزے سے ہوگا اللہ جزائے خیر دے اور باوجود روزے کے بیٹھے ہی سے روزہ رکھنے کے بعد آدمی جب چاہتے کہ پتہ نہیں نماز پڑھ کے میں سو جاؤں لیکن جانتے ہی لوگ روزے کے حالت میں بیٹھ کر دین ایمان کی بات کو سن کر اس کو چلائیں گے اس پر چلیں گے آنند کے اندر کیا خراب پڑیں گے یہ روزہ بڑا کارآمد ہوگا لیکن انسان ہے اگر آپ کو شہری کے لیے بھی ان کو اٹھنا پڑا اور یہ شرح محرم کی رات تھی تو اس کے اندر دعا وغیرہ مانگنے میں بھی خوب لگے اور لگنا ہی چاہیے تو جس کے اندر حیرت میں لانے والے معاملات اللہ پاک نے کیے جس کو میں بتاتا تھا حضرت نیل صلی السلام کا مچھلی کے پیٹ میں چلا جانا وغیرہ اس پر اور طرف چلی اور طرف چلے اس دل کو حرض نہیں کیونکہ جو مجمع آتا ہے مختلف خیال کا اللہ پاک کا یہ انتظام ہے کہ قدر کا بیان ہو یا اس کے بعد والے جتنے بھی اعمال ہیں اس کے اندر اس آنے والے بدنے کی رعایت ہو جاتی ہے اور ہر ایک کے پلے پڑ جاتی اسی لیے ایک ایک خیال کا آدمی تو نہیں آتا بہت سے دعوت کا کام کر کے آتے ہیں انہیں واپس جانا ہوتا ہے گھروں پر بھولنے کے لیے جانا ہوتا ہے بہت سے دعوت کا کام کر کے آتی ہے پھر انہیں سبق پورا کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ہر رہبری ملے ہے اللہ کے کرم سے یہاں کے چوبیس گھنٹے کے معمولات کے اندر اگر آدمی شریک ہو جائے تو اللہ پاس اسے رہبری کرتے ہم لوگوں کے دل میں جو بات آتی تھی مولانا سطح رحمت اللہ علیہ جب بیان فرماتے تھے تو ہمیں جو سمجھنا ہوتا تھا وہ بیان میں آ جاتا اور آپ کے چلے جانے کے بعد پھر مولانا رام صاحب کے بھی اللہ کا یہی معاملہ رہا اب مولانا انعام صاحب اللہ علیہ تشریف لے گئے اب بھی اللہ کا کوئی معاملہ ہے حیدرآباد کے ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب رات کے وقت میں آئے ایک مرتبہ لیکن ہمارے کام کرنے والے بہت سوجھ بوجھ کے ہوتے ہیں ان کو ٹھہرایا ان کا احترام کیا ان کو کھلایا ان کو پلایا تو وہ یہ کہتے تھے کہ تبلیغ کے اوپر میرے اٹھائیس اعتراض ہیں اٹھائیس وہ پوچھنے کو میں آیا ہوں لیکن ہمارے کام کرنے والے ہوش آواز والے ہوتے ہیں کاروبار کا چلانا وہ جانتے ہیں گھروں کا چلانا وہ جانتے ہیں لوگوں کو سمجھانا وہ جانتے ہیں تو ایسی تبدیلیاں کرتے ہیں کہ بات پہنچ جائے اتنے بڑے آدمی پر مندر معلوم سے کتنے تک بات پہنچا سکے گا تم سے لگا ابھی تو آپ آرام فرمانے لیں یہاں پر صبح آپ کو ناشتہ کرا دیں گے نماز سے پہلے اور پھر آپ بیان میں بیٹھ جائیں بیان جب پورا ہو جائے تو پھر بیان کرنے والے جو صاحب ہیں ان کے کمرے میں جا کر آپ یہ اپنی اٹھائیس باتیں جو آپ کو پوچھنی وہ پوچھ لیں انہوں نے کہا بہت اچھا بیان کے اندر بچھا دیا بیان ہمارا تھا اور ہم کو ان کے آنے کا پتا نہیں اسی لیے کہا بھی بیان ہوا تو پھر ساتھیوں نے ان سے یوں کہا کہ اب چلو کمرے میں چل کے پوچھ رہے ہوئے تمہاری اٹھائیس باتیں تو انہوں نے کہا کہ تم نے رات کو مری صاحب سے ساری باتیں کہی کی تھی تو ایک ایک بات کا چن چن کر میرے کو جواب مل گیا اب کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ان لوگوں نے کہا کہ مودی صاحب کو تمہارے آنے کا بھی پتا نہیں اور وہ تم کو جانتے بھی نہیں اور وہ تمہارے جتنے اعتراضات طبیعت پر ہیں اس کو بھی کسی نے نہیں کہا اس سے انہیں بڑا تعجب ہوا اس پھر مری صاحب کو کس نے بتایا سے کسی نے نہیں بتایا تو پھر وہ کمرے کے اندر آئے انہوں نے کہا کہ میرے ایک ایک اعتراض کا پورا جواب مل گیا اور میں مطمئن ہو گیا اور اب میں یہ کام کروں گا تو میں نے کیا ماڈل صاحب کام اللہ علیہ کا زمانہ مولانا نام صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ اور ان کے بعد والا جو زمانہ ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک یہ کر رہے ہیں تو آپ حضرات بھی اگر اس طریقے سے جلد سے بات کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ آپ کو ذریعہ بنائیں گے لوگوں کے دلوں کے مطمئن ہو مطمئن ہونے کا تو سات لائن کا تو ایمان چار لائن کے اعماد کی فضا اور دعوت کی فضا جو ہوگی پورے عالم کو سامنے رکھ کر اور قیامت تک کے زمانے کو سامنے رکھ کر دعوت کی فضا بنائی جائے کرنے والی ذات اللہ پاک کی قدرت کو خلاف کریں قدرت کو موافق کریں آزمائش کے اندر ڈالتے ہی صحیح کام کرنے والوں کو بھی اور غلط کام کرنے والوں کو بھی اور دونوں کی آزمائشیں الگ الگ لائن کی ہوتی ہیں اللہ پاک اس آزمائش کے اندر نوعیتیں بدلتے رہتے آزمائش کے اندر نوعیتیں ہر ایک کی بدلتے رہتے ایک دم سے برباد نہیں کرتے اگر برا آدمی ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالا پر وہ ڈھنگ پر نہ آیا تو اللہ اسے ایک دم سے ختم نہیں کرتے بلکہ اس کی ہدایت کا سامان اور اس کی ہدایت کا انتظام کرتے پھر بھی پر رہا پھر بھی اسے ختم نہیں کرتے بلکہ اس کی ہدایت کا سامان اور ہدایت کا انتظام اللہ پاک کرتے رہتے اخیر میں جا کر جب اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کہ تو ہر دھرمی پر آیا ہوا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو برباد کر دیتے اور اس سے برباد کرنے کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروگرام ہوتا ہے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے قانون کو زمین کے اندر دھسا دیا سامان پر فراؤن کو سمندر کے اندر ڈبو دیا اور میں آج کو تیز ہوا میں برباد کر دیا قوم سمود باوجود کہ کاریگر کون تھی لیکن ان پر بھی اللہ تعالیٰ مصیبت لائے وہ قومی حکومت حکومت ختم ہوگی لوت علیہ السلام سے قوم اس بچے کو الٹ دیا اور وہ قوم تو بہت برباد ہو گئی تو اس طرح اللہ پاک مختلف لائن کی مصیبتیں لا کر ان کو پھر برباد کر دیتے ہیں اگر وہ دھرمی پر آ جائے اور اگر وہ سلیم فطرت ہے اور انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دیکھا تو وہ دین داروں کے اور دین کے کام کرنے والوں کے پاس آئے اور آ کر ان سے یوں کہا کہ دیکھو اللہ جو ہے وہ تمہارا اکیلوں کا نہیں اللہ ہمارا بھی ہے اور نبی جو ہے وہ تمہارے اکیلوں کے نہیں ہے وہ نبی ہماری بھی ہے اتنی بات ہوئی کہ تم لوگوں نے اللہ کو راضی کیا اور نبی کو راضی کیا تو تمہارے ساتھ اللہ بھی مدد آتی ہے اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم ہم کو اللہ کے راضی کرنے کا طریقہ بتا دو کیا کرتے ہو جو آسمانی میں تمہارے اوپر اللہ کی مدد آتی ہے اور ہمارے نہیں آتی بلکہ ہمارے اوپر پکڑ آتی ہے آسمان سے تو ہم یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو ہمیں بھی سکھاؤ انہیں سکھاتے ہیں وہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے کلمہ اور دوسری چیز ہے نماز اور تیسری چیز ہے نماز کا سیکھنا اور اسی کے ساتھ نماز اللہ پاک کا دھیان جمانا اور چوتھی چیز جو ہے لوگوں کا حق ادا کرنا چلو لوگوں کا حق ادا نہ کیا تو کرا کرایا عمل ان کے پاس چلا جائے گا اور پانچویں چیز ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا اندر نہ ہو اس میں دوسرا خیال نہ ہو اور چھٹی چیز جو ہے اس کی فضا بنانا اس میں ایک اکیلے آدمی کا یہ کام نہیں سینا میں ہوگا اور سینا جو بنے گی وہ دعوت سے بنے گی سنیا چھ نمبر آ گئے اس میں یا نہیں آئے ارے کہو نا چھ نمبر آ گئے نا اپنے تو پیر بھائی پیر کی کرے مجاور اپنے بڑی دیوی کرے اپنے ہر جگہ چھ باتوں کو لانا ہے یہ بھی بتا دوں کہ چھ نمبر پورا دین نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے پورے دن پر چلنے کی صلاحیت رشتے دار پیدا ہو جائے اگر ان شہ نمبروں کی مشکل تو مسلم ان ساری باتوں کو سن کر چونکہ شریف فکرت فکر ہوتے ہیں وہ لوگ وہ ان باتوں کو لے لیتے ہیں یہ لینے کے بعد پھر ان پر خدا کی تعریف بھی آتی ہے دوسروں کو بھی سمجھا جانور دیکھو ہم اور تم ایک تھے لیکن ہم نے ان کی بات مانی دیکھو آسمانی مدد آئی اور تم بھی اگر آسمانی مدد کو اٹھا پانا چاہتے ہیں تو بات ان کی مانو ان لوگوں کے لیے آسمانی مدد ہے ان لوگوں کو کوئی خرچہ اپنی حفاظت کے لیے فوجوں کا رکھنا بنا رہی ہے ان لوگوں کے پاس نہیں فوج وغیرہ یہ لوگ نہیں رکھتے نکلتے ضرور ہیں ہتھیار ضرور رکھتے ہیں لوٹ مار کا زمانہ ہے نے ہتھیار اپنے بچاؤ کے لیے رکھتے خوش رکھتے لیکن یہ لوگ لڑائی بھڑائی والے آدمی نہیں ان لوگوں کے پاس ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں ان کے پاس ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں پوری دنیا کے ملکوں میں سب سے بڑا خرچہ ہر ملک کا ڈیفینس کا ان کے بعد بڑی بڑی فوجیں ہوتی ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے اور وہ لوگ روزانہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے اور کمانڈر ان چیف انہیں برابر حرکت میں رکھتا ہے اور وہ لوگ چلتے رہتے ہیں left left left right right right اور پھر کمانڈر ان چیف رہتا ہے لیفٹ ٹرن تو فور فوج جو ہوتی ہے بائیں طرف مڑ جاتی ہے بائیں طرف چلنا شروع کر دیا پھر ڈالی طرف چلنا شروع کر دیا کمانڈر کا حکم ہوا پھر کمانڈر نے کہا ابا تو ایک دم سے گھوم گئے اور اس طرف چلنا شروع کر دیا انہوں نے کیونکہ ہمارا بھی جو اسکول کا زمانہ تھا جرمن اور جاپان کی جنگ کا زمانہ تھا وہ بمباریاں وغیرہ ہونے کا زمانہ تھا تو اس کے اندر ہماری اسکول کے اندر بھی ہمیں اس کی آئی جاتی اسکول کے جو بچے ہوتے تھے طلبا تو ان کو برابر اس کی آئی جاتی تھی ہم لوگ بھی کرتے تھے بس اس کی اسی طرح ڈنڈے وغیرہ چلانا اس کی کی اور پھر اللہ کی شاعری یہ ہوئی کہ دور حدیث عربی تعلیم کے لیے بڑے مدرسے میں گئے تو وہاں پر بھی جو مدرسے کے چلانے والے تھے وہ مجاہد تھے انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے تو انہوں نے بھی یہ ساری باتیں ٹرین کرائی کس طرح ڈنڈا گھمانا کس طرح کرنا کس طرح آدمی کو اٹھانا کس طرح پکڑنا کس طرح اسے گرانا یہ ساری چیزیں ہم نے اس زمانے میں مدرسے کے اندر رہ کر اس کی چھٹی کے زمانے میں ہم کرتے رہے تو ہماری اسکول کی زندگی مدرسے کی زندگی اس کے اندر یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس سے ہم کو اس کا اندازہ ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا جاتا ہے نبی کی بات کو مانا جاتا ہے آسمان سے جو مدد جاتی ہے تو پھر ڈیفینس کی ضرورت نہیں پڑتی ڈیفینس جو ہے یہ آسمان سے آتی ہے اور ڈیفینس جب آسمان سے آتی ہے تو اس سے سارے کام بن جاتے ہیں آسمان کی مدد اتروانے کے لیے نمبر چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا گھر لوٹا کر وضو بچھا پر نماز بہا آسو پر مانگ دعا اور دھرم سے مدد آ گئی اب وہ سارے دن پہ دیکھتے رہیں گے ہو ان کی دو آسمانی مدد آئی جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے پریشان ہو گئے آسمانی مدد کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کا زمانہ تھا اور ایک صحابی بہت بڑے ان کو ملک شام کی طرف جہاد کے لیے بھیجا تو جہاد کے اندر دعوت ہوتی تھی لڑائی تو بڑے مزدوری کے درجے میں آتی تھی تین باتوں کی دعوت ہوتی تھی پہلے تو ان کو بھیجا جاتا تھا اللہ کے کرنے کی دعوت دو اسلم تسلم خدا کی طاقت کو مانو تو تم مزے میں رہو گے تو اگر خدا کی طاقت کو تسلیم کر لیا بس تم ان کی جماعت بنا کے مدینے بھیج دو تو یہاں کے سیکھ کر جا کے کام شروع کر دی اور اگر وہ اللہ کی طاقت کو تسلیم نہ کرے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم سالانہ جھجیاں دیا کرو اور ہماری ماں کہتی میں آ جاؤ سالانہ جدیا دے کر اور جب تم سالانہ جدیا دو گے تو پھر تم سے لڑائی نہیں کریں گی بلکہ تم ہماری ماں تحتی میں ہو جاؤ گے جب وہ سالانہ جدیا دے کر ماں تحت ہو گئے تو پھر مدیر ملکنا کے لوگ آ کر وہاں پر بستے تھے مجیلے بناتے تھے بازار بناتے تھے گھر بناتے تھے اور جو پادری وغیرہ وہاں پر ہوتے تھے ان کو مارتے نہیں تھے ان کی بہو بیٹیوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے تو وہ لوگ سارے وہاں کے رہنے والے دیکھنے آتے تھے دنیا دینے والے ان کی عبادت تو بہت اچھی ان کے بازار جو ہے اس کے اندر بڑا انصاف ان کے گھر جو ہے اس کے اندر بڑی روحانیت ایک دوسرے کی بڑی خیر خبر لینے والے اپنی ذاتی زندگی قربان کر کے دوسرے کی زندگی بنانے والے لوگ ہیں بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں یہ تو انہوں نے یوں کہا کہ بھائی اب تو ہم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا پڑھ لیا تو پھر ان سے کہا کہ تمہارا سالانہ جھجیا جو آتا تھا اب تم سے جھجیاں نہیں لیں گے ہم اب تم سے زکات دیں گے اور تمہارے غریبوں میں تقسیم کریں گے تمہارے مالداروں سے زکات لے کر ہم تمہارے غریبوں کے اندر تقسیم کریں گے وہ زکات ان کے غریبوں کے اندر تقسیم ہونے لگی اور لینا ان کا بند کر دیا اور پادری صاحب جو ہے ان کے اوپر کسی قسم کا ہاتھ نہیں ڈالا پادری صاحب اپنا کام کرتے رہے تین خدا ماننے کے ایک خدا کے ماننے پر آ گئے کئی علاقوں کے اندر یہ ہوئے بیرون تاہل چینی کے اس طرف آسٹریلیا کے اس طرف یہاں ہم نے پچھلے سال کا ہمارا سفر ہوا تھا وہاں کی جو پادری تھے پادریوں نے کرنا پڑا اور ایک اللہ کو مانا حیرت انگیز طریقے پر اور جماعتوں کے اندر پھرے تو یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو کام ہے تو قیامت تک چلتا رہے گا لیکن اس کو سیکھنا چاہیے اللہ کی طرح متوجہ من الظالمین سوائے تیرے کوئی عبادت کے قابل نہیں تمہارا پاک ہے میرے سے غلطی ہو گئی اب یہ آواز جو تھی یہ فرشتوں نے نہیں سنی آسمان پر اللہ آواز کا پہنچانا تو اللہ کا کام ہے اللہ کسی آواز کو پہنچا نہیں پڑتا ہے تو دور تک آواز پہنچا دیتا ہے حضرت عمر زمانے کے بہت ایسے قصے ہوئے کہ ان کی آواز اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی حضرت عمر ممبر کے اوپر خطمہ دے رہے ہیں اور ایک جماعت اللہ کے راستے میں بھیجی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ساریاں ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہوئے اور ان کو حضرت ساریہ کی ساری کیفیت معلوم ہوگی تو انہوں نے یوں کہا یا ساریا الجبل او ساریا پہاڑ کو دیکھو کیونکہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے کے فکر میں تھا ہم نماز کے لیے جو جمع ہوئے تھے وہ سارے کہہ رہے کہ حضرت عمر کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو ساریا تو سے نہ نمانو کتنے میل دور ہے اور یہ ان کو پکارتی ہے اور سارے ساتھی میں پڑ گئے اور یہ کہہ رہی یا اچھا، یہ آواز اللہ نے پہنچائی حضرت ساریہ تک حضرت ساریہ چونک گئے کوئی پیچھے حملہ ہونے والا ہے حضرت عمر کی آواز سن کے حضرت عمر کو تلاش کیا وہ تو تھے حضرت عمر تو تھے نہیں چونک گئے حضرت عمر کی آواز ہے ساریہ کو آواز مل رہی ہے پہاڑ کے پیچھے ہمارے دشمن ہیں تو انہوں نے چوکندہ بن کر کام کیا دشمنوں کو مار بھگایا جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کی آواز ہم نے وہاں پر سنی اس سے بچاؤ ہوا ہمارا تو مسجد کے جو نماز پڑھنے والے جو مختلف تھے ان کو معلوم ہوا کہ یہ ساری ان کو پکارا جا رہا تھا اللہ نے ان کی آواز ان کو پہنچائی اور وہ آواز ان کے کام آئی دیکھنا ہندوستان سے یہ آواز چلی کو کہاں تک پہنچ گئی حالانکہ ہندوستان جو ہے مدینہ مدعبرا سے سینکڑوں میل دور ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد سینکڑوں سال کے بعد یہاں کام چالو ہوا لیکن آواز جو لگی تو پورے عالم میں پہنچ گئی کرنے والا اللہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا تھا کہ تم جاؤ اللہ کے راستے میں اور اگر تم واپس آؤ اور میری ملاقات تم سے نہ ہو تو تم میرا کام لے کر کام کرتے رہیے کیا ان لوگوں نے یہ آواز جو تھی حضرت علیہ السلام کے آسمانوں پر پہنچی فرشتوں نے سنی فرشتے اللہ پاک سے کہنے لگے کہ اللہ پاک آواز جو ہے یہ تو ہے مانوس لیکن جگہ جو ہے یہ ہے نامانوس ایسی جگہ سے آواز آ رہی ہے کہ جو مانوس نہیں تو ذرا مجھے پانی پلا دو میں روزہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے پھر بیانات میں مشکل ہو جاتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اگر آپ کے سامنے میں نے پانی پیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب مرحمت کروائیں گے اور فریش دعا کریں گے تو فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک آواز تو ہے مانوس لیکن جگہ نہ مانوس اللہ تعالیٰ نے کہ میرا بندہ یونس جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں تو آسمانوں پر فرشتوں نے دعا مانگنی شروع کر دی آسمانوں پر فرشتوں نے دعا مانگنی شروع کر دی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے آسمانوں پر اب تم کہو تو میں ترکیب بتا دوں کہ آسمانوں پر اللہ پاک تمہارے لیے بھی دعا کرے بتا دوں ارے کہو نا آسمانوں پر فرشتے تمہارے لیے بھی دعا کریں یہ ترکیب بتا دوں ترکیب تو میں کہاں سے بتاؤں گا تو قرآن میں حدیث میں جو بات ہوگی وہ ہوگی ترکیب تو بنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ کا ممبل ہوں اللہ پاک رحمت نازل کرتے ہیں اور فرشتے دعائیں مانگتے ہیں اور ایک لمبی حدیث ہے اور آخر میں یہ فرمایا سلونا و معلمین ناصر خیرہ لوگوں کو جو بڑی بات سکھاتے ہیں ان کے بعد پہ وہ دعا مانگتے ہیں فرشتے سنو نعا خیرا یہ جو نماز کی تعلیم کے حلقے آپ کرتے ہو اور اس میں ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ سکھاتے ہو ان سورہ فاتحہ کے سکھانے اور چھوٹی سورت کے سکھانے پر آسمان پر فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے یوں علیہ سلام کے لیے دعا کی کتنی بڑی بات ہو گئی ہاں؟ تمہارا پورا سفر وصول ہو گیا اس حدیث کو سن کر اور یہ ایسی چیز ہے کہ جماعت پہ جاؤ گے تو وہاں پر بھی تم یہ کام کر سکتے ہو اور گھر پر جاؤ گے تو اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ کر بھی ان کو نماز سکھا سکتے ہو تو ہر جگہ ذرا فرشتوں کی دعا تمہارے ساتھ رہی اور فرشتوں کی دعا جسے مل گئی وہ میرا اس کا پار ہو گیا لیکن فرشتوں کی دعا میں رکاوٹ ڈالنے والی کوئی چیز نہ ہو یہ بھی ذہن میں رکھنا دعا تو فرشتے کریں گے لیکن فرشتوں کی دعا کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی کوئی بات نہ ہو اگر حرام کا کھانا یا حرام کا کپڑا ہے تو بھی دعا کو نہیں ہوگی یا یہ کہ جی لگا کے دعا نہیں مانگی دھیان یعنی ادھر ادھر ہے اس کی بھی دعا کو نہیں ہوگی ہوتی اور اسی طرح بھلی بات کو پھیلایا کرو بری بات سے بچایا کرو کہیں وہ دن تم پر نہ آ جاتے کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو دعوت کا کام چھوڑ دینے سے بھی دعا قبول ہوتی تم یہ ترکیب بھی آپ کو ہم کو کرنی پڑے گی کہ ہماری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزوں سے ہم بچیں میرا عشرت ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے بچیں اگر کاروبار کسی کا حرام کا ہے حرام کا کھانا کھڑا کھانا تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کیسے بچے ہاں بعد میں پیڑ میں ایسے ہوں گے کہ ٹیلی فون کر دیں کوئی بھی حرام چیز ہے ٹیلی فون کر دیں میں تھوڑا چیز بند کر دو وہ حرام ہمیں نہیں چاہیے اور ایسے کئی مہینے دیکھے ٹھنڈا کے کرم سے انہوں نے جی لگا کے ٹیلی فون کر دیا حرام کمائی کو بند کر دیا لیکن اللہ پاک کو جب دینا ہے ایک طرف سے بند ہوئی دوسری طرف سے چالو ہو گئی حلال لیکن سب ایسے نہیں ہوتے سارے کے سارے ایسے نہیں ہوتے ٹیلی فون کر دے اور آرام بن جائے تو اس بنا پر دعوت کے کام کو کام بنانے کی نیت آدمی کر دے نیت پر معاملہ شروع ہو جائے گا اللہ پاک کا اور اسی طرح دعوت کے کام کو کام بنانے کی جیسے نیت کرے گا اسی طرح حرام کمائی کو حلال کی طرف لانے کے حرام کا کھانا اور کپڑا میں کھاؤں گا اور پہنوں گا یہ نیت اگر کر رہے ہیں تو نیت پر اللہ کا معاملہ شروع ہو جائے ان نمبر کا بھی نیت امال کا دار و مدار نیت پر ہے بھائی نما بالکل ان ماں نما ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس میں نیت تو تو نیت کر لیں کہ ہمارا کھانا کپڑا حلال کا ہوگا یہ نیت کر لیں اور دوسرا یہ بھی نیت کر دیں کہ جی لگا کے دعا مانگو گے اور تیسرے یہ کہ دعوت کے کام کو کام بناؤ گے نیت کر دی نیت کرنے کے بعد دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے آدمی کام کرتا ہے یہ تین چیزیں میں نے بتائی اور جب دعا سے قبول ہونے کی ساری باتیں پیدا ہو گئی تو اس میں جب تم آخرت کی کوئی چیز مانگو گی تو وہ تو پوری ملے گی آخرت کا جو تم مانگو گے وہ تو پورا ملے گا جو بھی آخرت میں مانگو لیکن دنیا کی اگر کوئی چیز مانگو گے اللہ پاک سے دعا میں تو اس کے اندر اللہ پاک تمہاری مسلحت کو سامنے رکھے گی اور بندے کی مسلحت کو بندہ نہیں جانتا اللہ جانتے تو اگر دنیا کی کوئی چیز مانگو گے تو اس کے قبول ہونے میں اللہ پاک پانچ ترتیبیں بناتے ہیں کتنی پانچ ترتیبیں ایک ترتیب تو یہ ہے کہ جو دنیا کی چیز مانگی اگر وہ مصلحت کے مناسب ہے جلدی دینی تو رات کو مانگی اور صبح وہ چیز مل گئی بہت سے اس میں ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے رات کو مانگا ہوگا صبح اللہ دے دی ایک ترتیب تو یہ ہے بعض مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوراً دینے میں نقصان ہے دیر میں میں دینے فائدہ ہے تو اللہ پاک دعا مانگنے پر دیتے نہیں فوراً نہیں دیتے جب فوراً نہیں دیتے تو پھر روتا رہتا ہے اور اس کا رونا اللہ کو پسند آتا ہے خوش نما یا نانے رے تو خوشنالئے سب آئے تو آئے تو تیرا رات کا رونا میرے کو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے اللہ پاک اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب تو رات کو روتا ہے تو اگر تیرا کام بنا دیا تو میرے سامنے روئے گا کون میرے کو کون خوش کرے گا کتنی بڑی دولت ہے تو اللہ تعالیٰ دیر کر دیتے لیکن دیر کر کے پھر بعد میں دے دیتے ایک مدت کے بعد دے دیتے دیر کرنے کے بعد یہ دوسری ترتیب ہے اور یہ تیسری ترتیب بھی ہے وہ یہ کہ جو مانگا بندے نہیں وہ مسلحت کے خلاف ہے مسلحت کے موافق کوئی اور چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اور چیز دے دی جو مانگا وہ نہیں دیا جیسے حضرت مریم کی اماں نے جب حمل ٹھہرا تو لڑکا مانگا تاکہ بیت المقدس کی خدمت کرے لڑکا مانگا ہمارے بہت سے کام کرنے والے دوستوں کے یہ عادت ہے جب ان کے بیوی کے حمل ٹھہرا تو فور نیت کر دی اللہ تو لڑکا دے تاکہ میں اس کو مسجد کے کاموں میں لگاؤں واقعی میں حسین نظر میں نہیں کہہ رہا اور بالکل دل سے اللہ علیہ جگہ شہر میں بالکل دل سے نہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں نہ کوئی بہت بڑے تاجر ہیں لیکن یہ نیتیں کرتے اور اللہ ان کی نیتوں پر ایسے ایسے کام کرنے والے ان کی نسلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں تو ہر حضرت مریم کی اماں نے جب ان کو حمل ٹھہرایا تو اللہ پاک سے لڑکا مانگا تاکہ بیت المقدس کی خدمت کرے یہ شان اللہ کی یہ کہ بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہو گئی حضرت مریم پیدا ہو گئی تو ان کی ماں کو بڑا صدمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں سر کروں کل تم سا جیسی یہ لڑکی ہے اگر لڑکا آتا تو وہ ایسا نہ ہوتا جیسی یہ لڑکی جو ایک ندی کی ماں بنی گی شوہر کی اور اس کے ماننے والے کروڑ ہر ہاں کروڑ ہوں گے علیہ السلام کی اور حضرت مریم کی بھی عیسا السلام کی ماں بننے کی وجہ اور صرف عیسائی نہیں مانیں گے بلکہ ہم مسلمان بھی مانتے ہیں حضرت مریم کو حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام کا آسمان پر جانا دس محرم میں ہی ہوا تھا حضرت عیسا علیہ السلام جو آسمان پر گئے آج کی جو کاشما ہے دس محرم اس دس محرم میں آسمان پر گئے اللہ کی شان تو اس لیے میرے محترم دوستوں دنیا کی کوئی چیز مانگی تو یا تو اللہ وہی دے دیتے ہیں جلدی یا دیر سے یا وہ چیز بھی دیتے ہیں بلکہ کچھ اور دیتے ہیں کہ مسلحت کے مناسب تین ترتیبیں ہوں اور ایک چوتھی ترتیب بھی ہے کچھ نہیں دیتے اللہ دعا پر لیکن آسمان پاس میں جو بلا اتر رہی ہے اس کو روک دیتے کیوں کیونکہ وہ بلا اگر زمین کے اوپر آ جاتی تو سب کو ختم کر دیتی سارا کاروبار اور سارا گھر سب ختم ہو جاتا تو اس دعا پر اللہ نے جو مانگا وہ بھی نہیں دیا دیر سے بھی نہیں دیا اور مسلحت کے مناسب بھی نہیں دیا بلکہ آنے والی بلا کو روک دیا آنے والی بلا روک گئی اتنا کتنی بڑی چیز ہوگی تو اس لیے اگر کبھی جو مانگا وہ نہ ملا تو ذہن میں یہ کبھی ملانا چاہیے ہم مانگ رہے ہیں ملتا تو ہے وہی کبھی ذہن کے اندر نہ لاؤ کبھی زبان پر یہ جملہ بھی نہ نا آنے والی بلا پر رپک روک دیتے مثال کے طور پر آپ کے تین لڑکے اور تین بہویں لیکن دکانیں دو ہیں اور رہنے کے مکان بھی دو ہیں تو آپ اللہ سے گڑ گڑا کے لیے دعا مانگتے ہو کہ اللہ پاک ایک مکان اور ایک دکان اور دے دے تاکہ تینوں لڑکوں کو بہوؤں کو میں الگ الگ کر دوں اور میں تبلیغ کے لیے فارغ ہو جاؤں یہ آپ نے دعا مانگی جنگ جی، لمبی مدت سے مانگ رہے ہیں لیکن نہ تو تیسری دکان ملتی ہے نہ تیسرا مکان ملتا ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ اندر کا وعدہ ہے ادوری ضروری آج کو میرے سے دعا مانگو تو میں قبول کروں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتے دعا ضرور قبول ہوئی لیکن جو نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ آنے والی بلا کو اللہ پاک نے روک دیا ہو اب آپ کو فکر یہ ہوگا کہ ون صاحب سے میں کیسے گزارا کروں گزارا کرنے کا کہ باریاں لگا دو لڑکوں کی اور بہوؤں کی باریاں لگا دو ایک راستے ایک لڑکا ایک بہو کمرے میں چلے جائیں اور دوسرے کمرے میں حصے بنا دو ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں دوسری رات دوسرے کی باری لگا دو کچھ بھی کرو اس سے تو اچھا ہے کہ آنے والی بلا آ کے سب کو ختم کر دیں اس سے تکلیف اٹھانی اچھی ہے لیکن میں ایک ترکیب اور تمہیں بتاؤں اس سے بھی بڑھیا بہت اچھی وہ یہ کہ ایک میاں بیوی کو تم جماعت میں بھیج دو جب ایک میاں تینی جماعت سے چلے گئے لڑکا اور بہو کے جماعت سے جب چلے گئے تو دو مکان اور دو دکان دو لڑکے اور دو بہو ہیں اور دکان کے اندر حصہ جو ہے وہ تینوں کا دو اس کے حساب میں تینوں کا حصہ اور مکان جو ہے ان دو مکانوں میں تینوں کا حصہ ایک تو اللہ کے راستے میں چلا گیا اپنی کو لے کر اور باقی جو دو رہے وہ دو مکانوں کو استعمال کرے اور جب وہ وہاں سے کام کر کے دونوں میاں بیوی آگے تو وہ دوسرے میاں بیوی جو ہے وہ تیار رہے پہلے سے وہ اللہ کے راستے میں چلے یہ یہاں ٹھہر جا یہ اس سے بھی بڑھیا چیز ہے تو اس طرح دعوت کا کام بھی چاروں طرف چلتا رہے گا اور تمہارا گھریلو کام بھی چلتا رہے گا اور تمہارا کاروباری کام بھی چلتا رہے گا مکانی کام بھی کر سکو گے باہر کی نقل ہر کو بھی کر سکو گے یاد رہے گا تین چند باتیں وہ بتائی جو دعا کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ڈالتی ہے ایک تو حرام کا کھانا حرام کا کپڑا اور دوسرے جی لگا کے دعا کا نہ مانگتا اور تیسرے یہ کہ جب دعا مانگے بتاؤ مطلب تیسرا کیا بتایا میں نے یاد دعوت کا بھولے نہ لو اپنا کام جب دعا قبول ہونے لگی تو پھر پانچ کرتی گئی جو مانگا وہی جلدی ملا یا دیر سے ملا یا کچھ اور ملا یا آنے والی بلا کو روک دیا چار ترتیب ایک پانچویں ترتیب بھی دعا میں جو کچھ دنیا کی چیز مانگی اللہ پاک نے اسے ریزرو کر دیا دنیا میں نہیں دیا جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ ساری دعائیں یاد دلائیں گے یہ حدیث میں اللہ کے پیاری نے ہم کو بتایا زندگی بھر جتنی دعائیں تم نے مانگی تھی اور دنیا کی چیزیں مانگی تھی وہ دعائیں یاد دلائیں گے اللہ قیامت میں اور یوں بتائیں گے کہ دیکھ نے فلاں دعا مانگی تھی تو میں نے دنیا میں دے دیا فلاں اگر اچھا، اتنی باتیں تم نے مانگی تھی تو میں نے تیرے کو نہیں دیا کہا اللہ پاک نہیں دیا تو اللہ پاک فرمائیں گے دیکھ اس کے بدلے میں دیکھ یہ نعمتیں جنت کی اور جنت کی نعمتیں جو دیکھتا تو اونچا ہو کے دیکھا گا دشمر نعمتیں تو تمنا کرے گا کہ میرے اندر اگر ساری کی ساری دعائیں ہماری ریزرو ہو جاتی تو آج ہم کو بہت ملتا ہے اس لیے کہ جو دعائیں قبول ہو کر دنیا میں ہم کو وہ چیزیں مل گئی تو موت پر اسے چھوڑ کر آنا پڑا ہم ساتھ نہیں لا سکے لیکن یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے محفوظ ہو گئی کاش کے ساری دعائیں آپ ریزرو کر دیتے یا آدمی اللہ سے کہے گا اس وقت پر اگر کوئی چیز مانگی اور اللہ نے نہ دی تو زبان پر یہ بات نہ آوے کے ساتھ میری دعا قبول نہیں ہو رہی بلکہ بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی آسمان پر فرشتوں نے سنی فرشتوں نے دعا شروع کر دی حضرت علیہ وسلم مچھلی کے پیٹ میں اب مچھلی چلی اور چل کر لبنان کا ایک شہر الجیا وہاں پر جا کے اگل دیا اس مچھلی نے الجیا میں ہم لوگ لبنان سے جماعت کو لے کر الجیا گئے تھے اور قرآن پاک میں یونس علیہ السلام کے اگلنے کی جگہ پر یقین کا کندو کے جیسا ہوتا ہے یقین کا درخت تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یقین کے درخت یہاں پر ہے کا ہاں، جنگل جنگل بھرے ہوئے اور تمہاری جو کھانے کی دعوت ہم کریں گے تو وہ یقین سے ہی کریں گے اللہ کی شان میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کہ حضرت گیرو علیہ سران کو وہاں پر اگلا حضرت تیروشرم بہت دبلے پتلے یقین کا درخت میں آ گیا اور ایک جانور دودھ پلانے کے لیے بھی آتا تھا اور حضرت شرام کو ایک نئی زندگی ملی حضرت کو تو میرے محترم دوستوں ہو معاملہ اللہ پاک کا عجیب و غریب ہے تو جیسے فرشتوں نے السلام کے لیے دعا کی وہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں اس کے لیے سلون مول نہ ناصر آئے لوگوں کو بھری بات سکھایا کرو تو آپ سکھایا کرو اور فرشتے آپ کے لیے دعا مانگے آپ کی اولاد آپ کی گھر والیاں اور اسی طرح جہاں جہاں جماعت نکالو گے تو جتنا دن پھیلتا رہے گا اور دن سیکھنا سکھانے کی فضا بنتی رہے گی وہ سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی میرے محترم دوستوں میرا جی چاہتا ہے کیا آپ میں سے بہت سے ہمارے دوست جو ہیں وہ روزے دار ہوں گے جلدی اگر میں چھوڑ دوں تو انہیں ناشتہ تو کرنا نہیں تو ذرا ان کی نیند پوری ہو جائے یہ میرا جی چاہتا ہے بتاؤ ٹھیک چاہتا ہے نہیں میرا جی نیند پوری ہو لیکن ادھورا رکھ کر اگر نیند پوری ہوئی تو کیا فائدہ کام بھی تو ہونا چاہیے کام ہونے کی نوعیت یہ ہے کہ مجموعے کے اندر دو طرح کے بھائی ہیں ہمارے ایک تو جماعتوں میں پھر کر آئے اور واپس جانے والے اور ایک جماعت گھر سے آئے اور جماعتوں میں جانے کے لیے آئے دو طرح کے آدمی ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ مولانا صاحب رنت اللہ نے یہ بتاتے تھے کہ دعوت کا کام جو ہے یہ صرف چار مہینے یا سال بھر کے لیے نہیں بلکہ دعوت کا کام زندگی بھر کرنے کا ہے زندگی بھر دنیا نے زندگی بھر دعوت کا کام کیا صحابہ نے زندگی بھر دعوت کا کام کیا یہ کام تو زندگی بھر کرنا ہے لیکن درمیان کے اندر سینکڑوں سال ایسے گزر گئے کہ اجتماعی طور پر جو دعوت کا کام ہوتا تھا وہ چھوٹ گیا تو ذہن سے اسی بات میں نکل گئی اس لیے مولانا یہ فرماتے تھے ایک مرتبہ چار مہینے کے لیے آدمی نکل جائے سنا اور کھڑے ہو کے چار مہینہ دے دے اور نکل جائے اور ظاہر ہے کہ آدمی ایک دم سے چار مہینے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے کئی کام ہوں گے کاروباری کئی چیزیں ہوں گی گھریلو کئی چیزیں ہوں گی کسی کے اوپر قرضہ ہوگا کسی کے اوپر کیا ہوگا یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو یہ آدمی ایک دم سے کیسے کھڑا ہو اس کے لیے آدمی انتظام کرے پیسے پاس اگر نہیں ہے تو گھر سے منگوائے اور اگر گھر پر پیسے نہیں ہے تو ایک آج بھینس بیچے اور اگر گھر پر بھینس نہیں ہے تو فضول خرچی کا جو سامان ہے وہ بیچے اللہ کے راستے میں نکل جائے دوسری بات یہ کہ اگر ملازم ہے تو چھٹی کی درخواست دے دی چھٹی کی درخواست دے دی اس طرح ظاہری اس بات کا تھوڑا سا انتظام کر کے اور پھر اللہ سے دعا میں لگ جائے اللہ سے دعا میں رکھے گا تو وہ ساری تفصیلات جب میں نے بتائی دعا کے بارے میں نبیوں کی دعا کے بارے میں صحابہ کی دعا کے بارے میں اس زمانے کے لوگوں کی دعا کے بارے میں آپ لوگ بھی دعا مانگوں گے تو تمہاری دعا کے بارے میں جو تفصیلات بتائیں وہ تفصیلات عمل کے اندر میں آ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ تم دعا والے بن جاؤ تو زندگی بھر تمہارے کام دین کے دنیا کے دعا سے بنتے رہیں اور کوئی مشکل نہیں بعض ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ انہیں دعا کے اوپر بہت ہی یقین ہے موسم گرما کی چھٹی تھی سمر ویکیشن ایک نوجوان طالب علم رمضان کا مہینہ اور موسم گرما کی چھٹیاں مغرب کی نماز کے بعد یہ جو کھمبا ہے سامنے اس کے اس طرف کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھ رہا تھا کھانا بعد میں کھا لوں گا میں یہاں پر بیٹھا ہوا اس کی نماز کو دیکھ رہا تھا بڑی دقت کے ساتھ اس کی نماز تھی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے اور کالج کا پڑھنے والا لڑکا تھا اور آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے مجھے تو ہے اللہ کالج کا پڑھنے والا اور کیسے آنسو بہ رہی اس کے مار مار کر رو رہا نماز پڑھنے کے بعد پھر میں مسجد کے باہر کے حصے میں وہاں گیا اس کو میں نے بلایا اور بلا کر میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے کہا کہ میں پولیس کمشنر کا بیٹا ہوں پولیس کمشنر آپ جانتے ہو کتنا اونچا مکان دنیاوی لائن بھی کا پولیس کمشنر کو ہوتا ہے اس دن پچھلے سال میں میں نے چلا دیا تو میری یہی کیفی تھی جو ابھی تم نے دیکھی لیکن بیس دن جب گھر پر گزار میں گیا تو وہاں پر تو سارا کھانا رشوت کا پھر میں گیا اور ساری کیفیت ختم ہو گئی اب مجھے رونا اس پر آ کر پھر میں گھر جاؤں گا بیس دن کے لیے تو وہی رشوت کا کھانا میرے پیٹ پہ جائے گا تو میں نے اسے یوں کہا کہ اگر تیری اما سے یوں کہہ دیا کہ جب تک میں رہوں ادھار لا کے پکایا کروں اور جب میں چلا جاؤں تو میرے باپ کی تنخواہ سے اسے ادا کر دوں تیری ماں کہی کہا میرے سے بڑی محبت پورا گھر کرتا ہے میں یہ کہوں گا تو کریں گے تو مشکل بھی بہت اچھا اب جب اتنی بات ہوئی تو پھر مجھے ایک بات اور پوچھی اس نے موڑی مولی صاحب ایک بات کا اور مشورہ تم سے لینا ہے میں بہت پریشان ہوں کہا کیا مگر نہیں شادی ہونے والی ہے اور شادی جو تھی لڑکی ابھی دیکھو شادی وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ آپس کی خاندانی اور گھریلو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہم کوئی رائے مشورہ نہیں دے سکتے پھر تمہارے آپس کے کرنے کی چیزیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جائے جب پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو تبلیغ میں جاتی ہو دین کا کام کرتی ہو تعلیم کراتی ہو پردے میں رہتی ہو اور اگر حالماں ہو تو کیا کہیں اس سے میری شادی ہو جائے میں نے کہا میں تو اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے جب وہ دیندار لڑکی وہ عالمہ تیرے گھر میں آئی اور تیرا سارا خاندان جو ہے وہ دین ہے تو اس بیچاری کی ناک میں دم کر دیں گے سارے کے سارے مل کر اب پریشان کر دیں گے اسے آ گئی بلنا دی نہ معلوم کیا کیا تو اس لیے میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ اگر تیرے خاندان کی لڑکی سے تیری شادی ہو گئی اور تم نے اس کو سمجھا بجا کر دعوت کے کام میں لگا دیا تو یہ خاندان کی لڑکی سب کے ساتھ ملی جلی دعوت کا کام کر سکے گی تو چلا گیا اس کے بعد احتکاف ہم احتکاف میں بیٹھ گئے مین کر کے یہاں پر احتکاب کا پردہ تھا اس میں جا کے میں ہو گیا جب میں اٹھا تو ہمارے کام کرنے والے دوستوں میں سے ایک دوست آئے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہے اٹھنے کا اور مجھے خط بھی لایا ہے میں اٹھ کے ملنے کے لیے گیا تو یہ پولیس کمشنر اور بغیر باڈی گارڈ کے وہ آیا اپنا باڈی گارڈ بھی لایا یہاں اگر لایا ہوگا تو باہر کھڑے ہوں گے وہ تو اس میں سادے لباس میں آیا وہ خط دیا مجھے خط جو تھا اس لڑکے کا تھا اس کے بیٹے کا اور اس نے میں لکھا تھا کہ میں اپنے باپ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تو میرے باپ کا ذہن بناؤ کہ وہ کسی دیندار لڑکی سے میری شادی کر دے اور تمہارے پاس میں میرے باپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ کچھ دین کی باتیں اس کے کانوں میں پڑ جائیں ایک بہان آئے کہ کوئی بات کان میں دین کی آ جائے یہ اس نے خط کے اندر لکھا تو میں نے ان سے بھی تھوڑی بات بھی کی یہاں ٹھہرایا بیان وغیرہ بھی سنا انہوں نے اور میں نے یوں کہا کہ دیکھو بیٹا تو اور انہوں نے یہ کہا کہ تم ایک خط لکھ دو کہ جہاں پر ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر وہ شادی کر لے وہاں پر اگر شادی نہیں کرے گا تو ہمارے لیے بڑی خاندان کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے تو میں نے کہا کہ بیٹا ہے تمہارا اور تم اور پولیس کمشنر لوگ سارے تم سے ڈرتے ہیں جب میں تمہاری بات تو ماننے کو تیار نہیں کیا چیز ہوئی جو تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں میں نے نصیحت کی کہ میرے دیکھو یہ بیٹا بڑا قابل قدر ہے اس سے قدر کرو اور تمہارے پورے گھر کے لیے اللہ کی رحمت رہی اور کئی باتیں یہ ایسی کرے گا جو تمہارے گلے میں نہیں اترے گی لیکن تم تمہاری بیوی تمہاری بیٹیاں سارے مل ملا کر اگر کوئی راستہ نکالو گے تو نکلے گا اور یہ بچہ بچہ بڑی کا تھا گاڑی وغیرہ بھی تھی اس کا بھی بچہ ہی ہے تمہارے پورے گھر کے اندر تمہارے پورے خاندان کے اندر ایک نعمت بنے گئی تو انہوں نے وعدہ کیا کہ مطلب ان شاء اللہ میں پوری فکر اس بچے کی رکھوں گا اور جو وہ کہے گا میں اس کی فکر کروں گا تو دیکھو میرے محترم دوستو یہ آنسو کا بہانا کیسا کام آتا ہے اب اگر آپ لوگ بھی اپنے چار مہینہ یا چار مہینے سے زیادہ وقت اگر لکھوا دوں چار مہینہ یا چار مہینے سے زیادہ وقت ابھی لکھوا دو چھننے والے چار مہینہ کر دیں چار مہینے والے کچھ وقت بڑھا دیں اب ہمتیں کر کر کے بولو کون تیار ہے چار مہینے یا چار مہینے سے زیادہ وقت کے لیے ہاں بتاؤ بھائی بتاؤ بھائی ہمت کرو تیار کردہ علمی کیسٹ گھر اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈل B area Karachi phone number چھ تین سات صفر آٹھ ایک تین